ہمارا لیڈر ایک بار ایک گہرا تاریخ جنگل تھا بہت سے جانور وہاں اکٹھے رہتے تھے ان کا لیڈر شیر تھا تمام جانور شیر کی عزت کرتے تھے جب بھی انہیں کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اس سے مشورہ لینے آتے شیر نے ہر مسئلہ کو سمجھداری سے حل کیا اور جانوروں نے خوشی سے اس کے فیصلوں کو قبول کیا ایک دن شکاریوں کا ایک گروہ جنگل میں داخل ہوا جانور سب گھبرا گئے وہ شیر کی طرف بھاگے شکاری آ رہے ہیں شکاری آ رہے ہیں انہوں نے اسے بتی شیر اپنے غار سے باہر نکلا اور کہا یہیں ٹھہرو پرسکون رہو میں شکاریوں سے لڑوں گا اور انہیں بھگا دوں گا شیر نے جلدی سے شکاریوں کو ڈھونڈ نکالا یہ ایک دھاڑ کے ساتھ ان کی طرف لپکا کچھ شکاری بھاگے لیکن چند لڑنے کے لیے ٹھہرے انہوں نے شیر کو زخمی کر دیا لیکن شیر نے ہمت نہ ہاری آخر کار اس نے شکاریوں کو شکست دی وہ جتنی جلدی ہو سکے جنگل سے باہر نکل آئے تمام جانوروں نے شیر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلدی کی لیکن یہ کیا تھا شیر درد سے کانپ رہا تھا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں جانوروں نے اسے اس کے غار میں واپس آنے میں مدد کی وہ بے چینی سے شیر کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے تھے کئی دن گزر گئے لیکن شیر کی ٹانگیں ٹھیک نہ ہوئیں تو جانوروں کو وہیل چیئر مل گئی شیر کرسی پر بیٹھتا اور آہستہ آہستہ جنگل کے چکر لگاتا جانور اسے روزانہ کھانا لاتے اور اس کی دیکھ بھال میں مدد کرتے تھوڑی دیر بعد کچھ جانور اس سے تھک گئے انہوں نے شیر کا کھانا لانا بند کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے اس سے مدد مشورہ لینا چھوڑ دیا لیکن بہت سے جانور شیر کے وفادار رہے اور یہ بدلے میں ہمیشہ ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا یہ جنگل کی ان کی خبروں کو شوق سے سنتا تھا اور ان کے مسائل حل کرتا تھا اس نے ان کی ہر طرح سے مدد کی ایک دن جنگل بہت پرسکون لگ رہا تھا شیر بالکل اکیلا بیٹھا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے جانوروں کو ڈھونڈنے نکلا وہ اپنی وہیل چیئر پر جنگل سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا جلد ہی اسے جانور مل گئے وہ سب ایک جگہ جمع تھے کیا تعجب ہے وہ میٹنگ کر رہے تھے شیر نے ان کی گفتگو کو غور سے سنا ایک جانور نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیا لیڈر منتخب کریں نہیں نہیں ایک اور نے کہا شیر ہمیشہ ہمارے مسائل حل کرتا ہے کسی نے کہا لیکن اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس میں پہلے تھی کسی اور نے کہا یہ ہمیں خطرے سے کیسے بچا سکتا ہے تب ایک بوڑے جانور نے کہا شیر کا جسم کمزور ہے لیکن اس کا دماغ اب بھی مضبوط ہے یہ طویل تجربے سے جنگل کے راستے جانتا ہے اس لیے یہ مشکل وقت میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے جانوروں نے کچھ دیر سوچا پھر ان سب نے شیر کو اپنا لیڈر بنانے کا انتخاب کیا شیر نے بحث کو غور سے سنا تھا اب وہ اپنے غار میں واپس آ گیا یہ بہت خاموشی سے اپنی وہیل چیئر پر بیٹھا انتظار کرنے لگا جلد ہی کوئی مسئلہ لے کر آیا شیر نے جلدی سے بہترین حل نکال لیا اس کے بعد دو خرگوشوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا یہ بھی آسانی سے حل ہو گیا تھوڑی دیر بعد کوئی اور کھانا لے آیا دن ایک عام دن میں بدل گیا اور جنگل میں ہم آہنگی بحال ہو گئی ودیا ساگر چنئی کے بچوں کے ڈرامے پر مبنی